میں ایک کلام پیش کر رہا ہوں سید امین گیلانی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا لکھا ہوا کلام ہے توجہ سے محبت سے سماعت کیجیے گا شاہ صاحب لکھتے ہیں رخ پور نور پہ کچھ اور بھی انوار آئے رخ پر نور پہ کچھ اور بھی انوار آئے لے کے آ جو ہی میری سرکار آئے لے کے قرآن آ جو ہی میری سرکار آئے رخ پر نور پہ کچھ اور بھی انوار آئے لے قرآن کور آ جو ہیرا سے میری سرکار آئے لے کے کور آ جو ہیرا سے میری سرکار آئے سارے نبیوں میں نہ کیوں دج ہو نرالی ان کی سارے نبیوں میں سارے نبیوں میں نہ کیوں دج ہو نرالی ان کی نبیوں میں نہ کیوں دج ہو نرالی ان کی باندھ کر ختم نبوت کی وہ دستار آئے باندھ کر ختم نبوت کی وہ دستار آئے لے کے کور آ جو ہی سے میری سرکار آئے لے کے کور آ جو ہی میری سرکار آئے جب پڑی ان کی نظر رکھ دی اصل قدموں میں جب پڑی جب پڑی ان کی نظر رکھ دی اصل قدموں میں جب پڑی ان کی نظر رکھ دی اصل قدموں میں تیرا سر لینے کو جو لے کے تھے تلوار آئے تیرا سر لینے کو جو لے کے تھے تلوار آئے لے کے کو جب پڑی ان کی نظر رکھ دی اصل قدموں میں جب پڑی ان کی نظر جب پڑی ان کی نظر رکھ دی اصل قدموں میں تیرا سر لینے کو جو لے کے تھے تلوار آئے تیرا سر لینے کو جو لے کے تھے تلوار آئے کے کے کور آ سے میری سرکار آئے لے کے کور آ ہیرا سے میری سرکار آئے گفتگو میٹھی حیا آنکھوں میں روشن چہرہ گفتگو میٹھی میرے آقا کی گفتگو میٹھی حیا آنکھوں میں روشن چہرہ گفتگو میٹھی حیا آنکھوں میں روشن چہرہ جو بھی ایک بار ملے ان سے وہ دل ہارائے جو بھی ایک بار ملے تجھ سے وہ دل ہارائے لے کے قرآن جو ہیرا را سے میری سرکار آئے لے کے قرآن جو ہیرا را سے میری سرکار آئے اور شاہ صاحب لکھتے ہیں اے امی ان کا کرم ہے دل ان کا ہی رہا اے امی ان کا کرم ہے کہ دل ان کا ہی رہا اے امی ان کا کرم ہے کہ دل ان کا ہی رہا ورنہ دل لین کو کتنے ہی خریدار آئے ورنہ دل لین کو کتنے ہی خریدار آئے لے کے ہیرا سے میری سرکار آئے لے کے قرآن جو ہیرا سے میری سرکار آئے رخ پر نور پہ کچھ اور بھی انوار آئے لے کے ہیرا سے میری سرکار آئے السلام علیکم